اللہ دو سو سات جلدی جلدی پڑھیں تیز تیز حدر میں پڑھیں بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے من يشري نفسه جو بیچ دیتا ہے اپنی جان ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے واللہ رعوفم بالعباد اللہ تعالیٰ بندوں پہ بہت مہربان ہے اس آیت کے مختلف شان نزول ہیں اصل تو یہ کہ جو شخص بھی اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دے بیچنے کے لیے اللہ اس کا خریدار بن جاتا ہے اور ایسے شخص کے لیے یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہے اور اللہ پاک اس کے لیے اپنی صفت رعوف کا استعمال فرمائے گا اس پر خاص کرم فرمائے گا علماء نے کہا ہے کہ حضرت سہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو مشرقین پیچھے پڑ گئے انہوں نے کہا میرے قریب تو تم نہیں آ سکتے میں اچھا تیر انداز ہوں تیر ماروں گا اور تیر ختم ہو گئے تلوار سے لڑوں گا پھر بعد میں دیکھ لینا تو انہوں نے کہا مشرقین نے کہا اپنا مال چھوڑ جاؤ تو پھر تمہیں جانے کی اجازت ہے یا انہوں نے پر کی کہ میں مال چھوڑ جاؤں مختلف روایتیں پھر وہ مال چھوڑ کے چلے گئے تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں حضرت حسن بصری کی تفسیر ہے نزلت فی المسلمی لقی الکافرہ ایک مسلمان کی کافر سے آمنا سامنا ہو گیا مسلمان نے کافر سے کہا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافر نے کہا میں نہیں پڑھتا کلمہ تو مسلمان نے آگے بڑھ کے اس پر حملہ کر دیا لیکن وہ کافر طاقتور تھا اس مسلمان کو اس نے شہید کر دیا اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یہ تو اللہ کو اپنی جان بیچ کے چلا گیا دیکھیں شکست کھانے والے کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی مر گئے نا فلاں مرنے والے کے لیے کہ اس نے حملہ کیا پھر خود مارا گیا اللہ کہتا ہے وہ امین اللہ اللہ کہ میرے ایسے بندے بھی ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں یہ حسن بکری جو مشہور بہت مشہور مفسر و محدث و مجاہد اور فقی اور متصوف گزرے ہیں ان کی تشریح ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہیں المنکر کرتے ہوئے شہید ہو جائیں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے رہے تھے لوگوں نے پکڑ کے قتل کر دیا یا لوگوں کو برائی سے روک رہے تھے لوگوں نے پکڑ کے قتل کر دیا جیسے آج کل کی حکومتیں جہاد کی دعوت دینے والوں کو پکڑتی ہیں شہید کر دیتی ہیں یا مجاہدین کو پکڑتی ہیں تو اس میں جو مارا جائے گا وہ بھی اس آیت کے ذہن میں آتا ہے نمبر چار یہ تین چیزیں میں نے عرض کر دی پہلی حضرت سہیب کے بارے میں نازل ہوئی دوسری یہ کہ اس مسلمان کے بارے میں نازل ہوئی جو کافر کو کلمے کی دعوت دیتا ہے کافر نہیں مانتا تو یہ حملہ کر کے اس کو لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تیسرا یہ کہ جو امر بن معروف اور نئی انل منکر کرتا ہوا مارا جائے جیسے دعوت دیہات دیتے ہیں لوگ ان کو حکومتیں پکڑ کے مار دیتی ہیں ایجنسیاں قتل کرتی ہیں کافروں کی یا کوئی آدمی لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے کہیں سود خور ہے ان کو کہا سود خوری مت کرو انہوں نے گولی مار دی تو اس آدمی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی نمبر چار نظلہ سیم القتال اکیلا آدمی کافروں کے بڑے لشکر پہ ٹوٹ پڑتا ہے فدائی کرتا ہے جا کے اس کے بارے میں کہ یہ تو واقعی اللہ کو اپنی جان بیچنے جا رہا ہے بیچنے والا تو پیچھے پڑ جاتا ہے نا رال میں چوتھا مانا میں حل کر رہا تھا کہ اکیلا آدمی اگر کافروں پر حملہ کر دے کئی عجیب و غریب واقعات ہیں یہ مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک بھائی وہ فدائی تھے حضرت عمر نے ان پر پابندی لگا دی تھی کہ اس کو کمانڈر بنا کے کہیں نہیں بھیجنا بالکل کیونکہ یہ تو کہا کہ پہاڑوں سے اچھل کے گھاٹیوں میں گھس جاتا ہے اور اکیلے حملہ کرتے ہیں تو پورے لشکر کو مروائے گا یہ فدائی تھے یہ جب اس کا بنو سل ان کا بنو حنیفہ کا واقعہ ہوا یہ جو ہمارا تو مرزا قادیانی بزدل تھا لڑائی بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ مرزا قادیانی اپنے گھر میں تھا تو ایک شخص آیا کلہاری لے کے اس کو قتل کرنے کے لیے تو مرزا کا بیٹا باہر نکلا اس نے کہا اپنے باپ کو باہر بھیجو اس نے کہا ابا باہر ایک آدمی ہے خطرناک لگتا ہے داڑھی بھی ہے کلہاڑی بھی ہے تو کہا اسے جا کے کہو کہ مجھے وہی آئی ہے کہ یا یو نبیو اندر رہیو باہر نہ جائیو اندر ہی رہنا تو مرزا بڑا بزدل تھا یہ جو مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا لانا اللہ اس کا جو قبیلہ بنو حنیفہ تھا یہ لوگ بڑے ماہر جنگجو تھے اور انہوں نے بڑی ٹکر دی حضرت خالد بن ولید اور ان صحابہ کو اور ابتدا میں مسلمان شکست کی طرف جا رہے تھے اور ایک باغ میں یہ محصور تھے تو پھر یہ فدائی کی حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ڈھال پہ بٹھا کے اور اندر پھینک دو بس اور خنجر ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے انہوں نے ان کو ڈھال پہ بٹھا کے ہلا کے زور کے اندر پھینکا تو اندر گھس کے اپنے خنجر سے لڑائی کی اور دروازہ کھولا پھر مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئے تو ایسا آدمی جو اکیلا ہو اور کافروں کے لشکر میں گھس چکا ہو ایسے حملے کے لیے چار شرطیں ہیں جواب کے لیے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کل آپ سے اس پر بحث بھی کریں گے اور فتوا بھی لیں گے انشاءاللہ ایک آیت اس کے جواب میں یہ بھی ہے تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی پانچویں جو اس کے بارے میں تفسیر کرتبی وغیرہ میں لکھا ہے کہ ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنیا میں اکیلے نے ہزاروں کے لشکر پہ حملہ کر دیا تو حضرت ابو حریرا جو حضور پاک کے خاص شاگرد ہیں محدث ہیں محدث جلیل ہیں سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں انہی سے ہیں انہوں نے جھوم جھوم کے آیت پڑی اللہ سے میشری نفصا مرزاطلّہ کہ دیکھو یہ ایک شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ کے جا رہا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو چوتھی تفسیر ہم نے کی ہے کہ نزل قیمت یکم القطال یا یکم الصفا اس کی اس سے وہ اس کی تائید ہوتی بعض علماء کے نزدیک حضرت علی المرتضی کے بارے میں نازل ہوئی بڑا ہمت کا کام کیا تھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھیرا تھا چاروں طرف سے اور ایک سو مشرق کھڑے ہوئے تھے تلواریں لے کے اور حضرت علی آپ کی جگہ بستر پہ لیٹ گئے اور کون اتنا خطرہ کسی کے لیے برداشت کرتا ہے اور حضور پاک بیچ میں سے تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے قائد کو امام کو اپنے نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان اللہ کو بیچ دیتے اللہ پاک ایسے لوگوں کے ساتھ بہت کرم کا معاملہ فرماتا ہے بات کہتے ہیں کہ یہ غزب ذات الرجیز کے مظلوم شہداء کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جنہوں نے بہت زبردست قسم کی قربانی پیش کی اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی کس طرح بہادری کے ساتھ وہ لوگ جنگوں میں کودتے تھے اور کیسے بڑے بڑے زخم کھاتے تھے یہ حضرت زبیر کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے کندھے سے کھیلتا تھا تو میرا پورا ہاتھ اندر گھس جاتا تھا کندھے پہ اتنا بڑا زخم تھا ہاتھ اندر چلا جاتا تھا اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو تیر تلوار کے زخم سے خالی ہو اور زندگی بھر جہاد کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جن کے بارے میں میں نے پہلے آپ کو روایت سنائی اکبر المن صلی اللہ فی سبیر اللہ تو یہ آئے ان کے بارے میں نازل ہوئی تو بہرحال وامن اللہ کی میشری نقصحب دغا مردات اللہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے وَلا بالعباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ارادہ تو تھا کہ سورہ بقرہ کو آج مکمل کر لیں گے لیکن وقت ہو گیا ہے آٹھ بجے سبق ساڑھے آٹھ بجے سبق شروع ہو جاتا ہے ساتھ ہی آٹھ بجے پہنچ جائے کریں کل جو باتیں ہیں جہاد کی جہاد کا حکم فرض ہے یا فرض نہیں ہے اور فرض عین ہے یا فرض کفایا ہے اس پر بڑی عجیب و غریب بات ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی اور جہاد کی شرطیں اور جہاد کے تین ہدف اور فدائی حملے کا جواز یا عدم جواز اور باقی یہ آیات وغیرہ جو آ رہی ہیں وہ تو چلتی رہیں گی انشاءاللہ اللہ اللہ ہم سب کو جہاد سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جہاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے اس کے عمل کو آسان فرمائے